حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہم حجت الوداع میں نکلے تو ہماری نیت صرف حج کی تھی جب ہم صرف کے مقام پر پہنچے تو مجھے حیض شروع ہو گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے تو میں رو رہی تھی آپ نے فرمایا کیا تجھے حیض شروع ہو گیا ہے میں نے کہا جی ہاں آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں یہ ایسی چیز ہے جو آدم کی بیٹیوں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر ہے لہذا جو دوسرے محرم کریں تو بھی کرتی رہے مگر بیت اللہ کا طواف نہ کرنا سنن نسائی حدیث نمبر دو ہزار سات سو بیالیس